بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الطلاق آیت پانچ ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا تقوا اسباب مغفرت میں سے ہے ترجمہ عورتوں کی عدت کے مسائل بیان فرمائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس پر سے اس کی برائیاں اتار دیتا ہے اور اسے بڑا اجر عطا فرماتا ہے